نمبر اٹھائیس پتھر اور درخت بھی تلبیہ پڑھتے ہیں عن سہل بن سعد نضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یولبی لبا من عن یمینی و شمالی من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا و هنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر درخت اور مکانات ہوتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ طلبیہ پڑھتے ہیں